آقا سپاہی ہم آخرت کے راہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی دنیا سے جی چرا کر اقبا سے دل لگا کر دنیا سے جی چرا کر اقبا سے دل لگا کر اپنوں سے دور جا کر خونے جگر جلا کر اپنوں سے دور جا کر خونے جگر جلا کر ہم دے چلے جہاں میں توحید کی گواہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی تارک کی پیروی میں پس قدمیاں بھلا کر تارک کی پیروی میں پس قدمیاں بھلا کر کودے تھے ساحلوں پر ہم کشتیاں جلا کر کودے تھے ساحلوں پر ہم کشتیاں جلا کر بے نور گاڑیوں کی ہم سے جھڑی سے آئی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی ایک شہر بے امام مسکن رہا ہمارا ایک شہر بے امام مسکن رہا ہمارا بے خانما صحیح پر ہم نات بے سہارا بے خانما صحیح پر ہم نات بے سہارا عہدے نہیں ہے تنہا اللہ کے سپاہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی رب سے کیا تھا وعدہ جنت کا تھا ارادہ رب سے کیا تھا وعدہ جنت تھا ارادہ مرنے کی جوست جو تھی جینے سے بھی زیادہ مرنے کی جوست تھی جینے سے بھی زیادہ تسلیس کی صفوں میں ہم سے مچی تباہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی حاصل جمہوریت کا انفاس کی ترقی حاصل جمہوریت کا انفاس کی ترقی ارواح کا تنزل ابدان کی ترقی ارواح کا تنزل ابدان کی ترقی ہم چاہ تو سکتے تھے لیکن نہ ہم نے چاہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی عشرت کی کیا تمنا جب پہ آنچ آئے عشرت کی کیا تمنا جب دی پہ آج آئے یہ سر ہوں دوش پر کیوں یہ جان کیوں نہ جائے یہ سر ہوں دوش پر کیوں یہ جان کیوں نہ جائے حق جانچتا ہے کس نے کیسی وفا نبھائی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی ہم رحمت جہاں کے پیرو ہنر مخو ہوں ہم رحمت جہاں کے پیرو ہنر مخو ہوں نفرت کے دشت و بن میں الفت کی جست جو ہوں نفرت کے دشت و بن میں الفت کی جست جو ہوں ہم امت نبی پر ہوں رحمت الہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی جس جا کہے شریعت ہم سر بکف وہاں ہوں جس جا کہے شریعت ہم سر بکف وہاں ہوں حق روک دے جو لیکن رک جائیں ہم جہاں ہوں حق روک دے جو لیکن رک جائیں ہم جہاں ہوں ہم کو نہ ہو گوارا اسلام کی تباہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی آقا کے ہیں سپاہی ہم آخرت کے راہی آقا کے ہیں سپاہی ہم